السلام علیکم کیسے ہیں آپ welcome to the fifth web development lecture یہ جو پانچواں ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر ہے it's a continuation of the fourth one آپ کو یاد ہوگا کہ اس فورتھ ویب ڈیولپمنٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی فارمز کی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ فارمز کیوں امپورٹنٹ ہیں ان کا کیا فائدہ ہے لیکن مور امپورٹنٹلی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فارمز بنائے کیسے جاتے ہیں ان فارمس کو بنانے کے لیے جو بلڈنگ بلاکس یوز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں پھر ان بلڈنگ بلاکس کی مدد سے ہم نے کئی فارم بنائے تھے بڑے سادے سے بڑے سمپل سے لیکن انٹریکٹو فارمس یعنی ایسے فارمس جس کے ذریعے یوزر جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ یا ویب کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے جس کے ذریعے یوزر انفارمیشن فراہم کر سکے کیونکہ عموماً جو ویب پیجز ہوتے ہیں ان میں تو اسٹیٹک کانٹینٹ ہوتا ہے یعنی صرف ویب جو ہے وہ آپ کو چیزیں بتا رہا ہوتا ہے براؤزر کے ذریعے لیکن ان انٹریکٹو فارمس کی مدد سے پچھلی دفعہ that's we we we did started started provided providing information to the browser آج ہم انہیں انٹریکٹو فارمس کے بارے میں جو ڈسکشن ہم نے پچھلی دفعہ شروع کی تھی اس سے کنٹینیو کریں گے آج ہم کوشش کریں گے کہ انہیں فارمس میں تھوڑی سی مزید انٹریکٹیوٹی ڈالی جائے اس کے علاوہ آج ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو ہم کریں گے وہ یہ کہ آج ہم جاوا اسکرپٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے جاوا اسکرپٹ وہ آبجیکٹ بیس لینگویج ہے کہ تھرو آؤٹ دس کورس جب بھی ہم ویب ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے ہم اس آبجیکٹ بیس لینگویج یعنی جاوا اسکرپٹ کی بھی ضرور بات کریں گے سو so, آج ہم یہ ڈسکشن جاوا اسکرپٹ کی شروع کریں گے and throughout the course ہم اس ڈسکشن کو جاری رکھیں گے اس کے علاوہ جو چیز ہم جاوا اسکرپٹ کے ذریعے کریں گے وہ یہ کہ پچھلی بار تو ہم نے بات کی تھی سرور سائڈ اسکرپٹس کی آج ہم بات شروع کریں گے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹس کی اور ان کلائنٹ سائڈ کو ہم لکھیں گے جاوا اسکرپٹ کی مدد سے تو جناب آئیے بات شروع کرتے ہیں یہ ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے جاوا اسکرپٹ کی ڈسکشن کلائنٹ سائڈ اسکرپٹ کی ڈسکشن تھوڑا سا ریویو کر لیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے کیا کیا چیزیں ڈسکس کی تھیں خاص طور پہ ہم ریویو کرنا چاہیں گے پچھلی دفعہ جو نئے ٹیگز ہم نے لرن کیے تھے سب سے پہلا جو تھا وہ تو ظاہر ہے فارم کا ٹیگ تھا اور فارم کے ٹیگ میں ہم دیکھا تھا کہ تین کی ایٹریبیوٹ سے ایک میں تو فارم کا نام جاتا تھا دوسرا جو تھا اس میں وہ میتھڈ جاتا تھا جس کے ذریعے فارم انفارمیشن بھیجتا ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ دو میتھڈ ہوتے ہیں پوسٹ کا میتھڈ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ گیٹ کا بہتر ہوتا ہے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کورس میں ہم پوسٹ والے کو پریفر کریں گے اور ہم نے زیادہ ڈیٹیلز اس میتھڈ کے بارے میں آپ کو نہیں بتائی تھی تیسرا اور خاصا امپورٹنٹ جو ایٹریبیوٹ ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا فارم ٹیگ کا وہ تھا وہ وہ, وہ ٹیگ تھا جس کے ذریعے ہم فارم کو بتاتے تھے کہ جب آپ یہ انفارمیشن کلیکٹ کر لیں تو بھیجنی کہاں ہے تو وہ تھا ایکشن کا ایٹریبیوٹ سو ایکشن کے ایٹریبیوٹ میں ہم ایک یو آر ایل لکھتے ہیں اور اس کے بعد جب پورے کا پورا فارم فل ہو جاتا ہے اور یوزر سبمٹ کا بٹن دباتا ہے تو براؤزر وہ ساری انفارمیشن جو کہ فارم میں ہے اس کو اس یو آر ایل پہ بھیج دیتا ہے اور ہم فارم کو بتاتے ہیں کہ کس یو آر ایل پہ بھیجنا ہے by putting an argument in the action attribute تو ایکشن ایٹریبیوٹ کے بعد ہم فارم کے ٹائپ کو کلوز کر دیتے ہیں اور پھر فارم کے جتنے کانٹینٹس ہیں اس کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کی ڈسکرپشن لکھتے ہیں اور آخر میں ہم سلیش فارم کر کے پورے کے پورے فارم کو بھی کلوز کر دیتے ہیں نیکسٹ نیکسٹ ٹیگ جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا وہ تھا ان پٹ ٹیگ اور وہ تھا single line text input کا فیلڈ اور ان پٹ ٹیگ کے ذریعے ہم نے اس کا ایک ایٹریبیوٹ ٹائپ کا جو تھا اس میں ڈالا تھا آرگومنٹ ٹیکس کا تو جب بھی ان پٹ ٹیگ ہو اور اس میں ٹائپ اس میں ٹائپ جو ہو ٹیکسٹ ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ this will be a single line text input field اس کا ہم نے سائز بھی اسی ٹیگ کے ذریعے بتایا اور اس کے علاوہ ہم نے میکس لینتھ بھی بتائی کہ سائز سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جتنے کیریکٹرز ایک وقت میں ڈسپلے ہوتے ہیں اس فیلڈ میں اور میکس لینتھ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ total number of characters that you can put into that field اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ نیم کا بھی ایٹریبیوٹ تھا اور ویلیو کا بھی تھا وچ آر سیلف ایکسپلینٹوری اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ذرا سا ڈفرینٹ جو ہم نے ایک ان پٹ فیلڈ دیکھا تھا وہ تھا پاسورڈ کا اس میں اور یہ جو پچھلا فیلڈ ہم نے ڈسکس کیا فرق صرف ایک یہ ہے کہ اس میں ٹائپ مختلف ہے اس میں ٹائپ پاسورڈ ہے جو single line text input field تھا اس میں ٹائپ تھی text password input field کے لیے ٹائپ ہے password so this is almost the same یہ جو پاسورڈ ان پٹ فیلڈ ہے وہ ٹیکس ان پٹ فیلڈ تقریباً اس جیسا ہی ہے فرق صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ جب اس میں آپ ٹائپ کرتے ہیں تو جو کیریکٹر آپ ٹائپ کرتے ہیں وہ نظر نہیں آتے وہ چھپ جاتے ہیں ان کی بجائے اسٹارز سے نظر آتے اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم اپنا پاسورڈ ٹائپ کریں ہم نہیں چاہتے کہ ارد ہمارے اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اس پاسورڈ کو پڑھ سکیں تو ہم نے پاسورڈ کو ہائڈ کرنا سیکھا اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر انپٹ کے ٹیگ میں اگر ٹائپ کو ہم ہڈن کر دیں تو ہم کچھ اور انفارمیشن جو ہے اسے بھی ہائڈ کر سکتے ہیں یعنی اس ہڈن انپٹ فیلڈ کے ذریعے ہم انفارمیشن ہائڈ کرتے ہیں یوزر سے لیکن اسے فارم کے اندر رکھتے ہیں تاکہ جب فارم سبمٹ ہوتا ہے تو یہ ہڈن انفارمیشن جو ہے یہ اس یو آر ایل کی طرف جا سکے جو سرور سائڈ اسکرپٹ کی طرف پوائنٹ کر رہا تو ہڈن فیلڈ کے ذریعے ہم فارم کے ذریعے وہ انفارمیشن بھیجتے ہیں جو یوزر کو تو نظر نہیں آتی لیکن جب فارم سبمٹ ہوتا ہے تو جس پروگرام نے اس انفارمیشن کو پروسیس کرنا ہوتا ہے اس کو نظر آتی ہے تو اس میں اور اس سے پہلے جو ہم نے ٹیکس دیکھے مین فرق یہ ہے کہ ٹائپ یہاں پہ ہے ہڈن ہم نے چیک باکس ان ایلیمنٹس بھی دیکھے اور یہ بھی امپلیمنٹ ہوتے ہیں ان پٹ ٹیگ ہی کے ذریعے فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ٹائپ کر دیتے ہیں چیک باکس ایسا ہی ایک اور جو ٹیگ تھا وہ تھا ریڈیو بٹن والا اور وہاں پہ بھی ٹیگ کا نام تو ان پٹ ہی ہے لیکن اس کی ٹائپ ہو گئی ہے ریڈیو بٹن اور پچھلی ہم نے یہی مینشن کیا تھا کہ چیک باکس میں اور ریڈیو بٹن میں ایک واضح فرق ہے اور وہ یہ کہ جب آپ نے بہت ساری چوائسیز میں سے صرف ایک چوائس چوز کرانی ہو تو آپ ریڈیو بٹن چوز کرتے ہیں اگر ایک سے زیادہ کی پاسبلٹی رکھنی ہو تو آپ چیک باکسز یوز کرتے ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ہم اپنے ویب پہ جو فارم ہے اس کے ذریعے ایک فائل اپلوڈ کرانا چاہیں تو اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ان پٹ فیلڈ ہی یوز کرتے ہیں لیکن ٹائپ کو ہم فائل کر دیتے ہیں جب ہم ایسا کرتے ہیں جو تو براؤزر پہ جو چیز اپیئر ہوتی ہے ایک فیلڈ اپیئر ہوتا ہے اور ایک بٹن اپیئر ہوتا ہے وہ فیلڈ وہ ہوتا ہے جس میں آپ ڈائریکٹلی فائل کا نام لکھ سکیں اور وہ بٹن جو ہوتا ہے اگر آپ کو اس فائل کا نام یاد نہیں ہے تو آپ اس بٹن کو دباتے ہیں وہ براؤز کا بٹن ہوتا ہے اس کی مدد سے اس بٹن کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر میں کون کون سی فائل اسٹورڈ ہے اور ان میں سے کوئی ایک آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں تو اگر ان پٹ ٹیگ آپ یوز کریں اور ٹائپ فائل رکھیں تو آپ کو جو ایلیمنٹ ملتا ہے وہ کہلاتا ہے file upload input element ایک اور جو ان پٹ ٹیگ کی ویریشن تھی وہ تھی جب ٹائپ جو ہو وہ ریسیٹ رکھی جائے جب آپ ایسا کرتے ہیں جب آپ ان پٹ ٹیگ یوز کرتے ہیں ود ٹائپ ریسیٹ تو براؤزر پہ جو بٹن اپیئر ہوتا ہے وہ ریسیٹ کا بٹن ہوتا ہے اس بٹن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے دبائیں گے تو فارم کے جتنے بھی کانٹینٹس ہیں وہ غائب ہو جائیں گے اور اس کے بجائے ڈیفالٹ ویلیوز جو ہیں وہ وہاں پہ آ جائیں گے ان پٹ کی جو آخری ویریشن ہم نے دیکھی وہ تھی to submit تو اگر آپ یہ والا ٹیگ یوز کریں گے اپنے کوڈ میں تو جو بٹن اپیئر ہوگا براؤزر پہ وہ ہوگا سبمٹ بٹن یعنی وہ بٹن جس کو اگر آپ دبائیں تو جو فارم کی ساری انفارمیشن جو ہوتی ہے وہ براؤزر لے کے اسے بھیج دیتا ہے جو بھی ایکشن ٹیگ میں لکھا ہو اس کے مطابق تو آپ نے دیکھا کہ پٹ ٹیگ جو ہے اس پہ کئی ویریشنز ہیں اس کی کئی ٹائپس ہیں آج جو ہم نے اور پچھلی دفعہ جو ٹائپ دیکھی تھی ہم نے ٹوٹل آٹھ ٹائپس دیکھی تھی text password hidden check box radio file reset اور سبمٹ اس کے علاوہ یعنی ان پٹ ٹیگ کے علاوہ ہم نے دو اور پچھلی دفعہ دیکھے تھے آئیے ان کی بات کر لیں ان دو میں سے پہلا تو تھا ٹیکسٹ ایریا کا یہ ٹیگ جو ہے اس کا جو ریزلٹنٹ ہوتا ہے it is quite similar to جو ہمارا single line input field تھا فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا multiple line input field بن جاتا ہے تو اس کا ٹیگ جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ٹیکسٹ ایریا سے ہم شروع کرتے ہیں اور سلیش ٹیکسٹ ایریا سے ختم کرتے ہیں اس میں ہم ایک تو ٹیکسٹ ایریا کا نام بتاتے ہیں اس کے ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ ٹیکسٹ ایریا کتنا چوڑا ہوگا اور کتنا اس کی ہائٹ ہوگی آخری ٹیگ جس کے بارے میں آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ تھا select from a drop down list tag select tag کے ذریعے ہوتا یہ ہے کہ آپ یوزر کو آپشن دے سکتے ہیں کہ ایک لسٹ ایک ڈراپ ڈاؤن لسٹ آ جاتی ہے اس میں سے یوزر چاہے تو ایک یا ایک سے زیادہ چیزیں سلیکٹ کر سکے اب یہ سارے کے سارے ٹیکس جو ہیں ان کو میں امپلیمنٹ کر کے آپ کو ایک دفعہ دکھا دوں اس وقت آپ کو اسکرین پہ جو اسکرین جو ایک کمپیوٹر اسکرین کا شارٹ نظر آ رہا ہے وہ ایک فارم کا شارٹ ہے جو ایک ہوٹل ریزرویشن کا فارم ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو پانچ فیلڈ ہیں وہ تو ایسے ہیں which use simple single line input اس کے علاوہ روم ٹائپ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریڈیو بٹنس ہیں یعنی اگر آپ نے روم ریزرو کرانا ہے تو کون سا کرانا ہے سنگل روم ڈبل روم یا پھر سویٹ تو اس میں obviously we can not really use check boxes کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی روم ریزرو کرانا ہے تو ایک ہی ٹائپ کا کرانا ہے نا یا وہ سنگل ہوگا یا ڈبل ہوگا یا سویٹ ہوگا ان میں سے ہم یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ دو ٹائپ کا ایک روم ریزرو کروا لیں لیکن جو جہاں تک پریفرنسز کا تعلق ہے جو کہ اگلی رو میں آ رہا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ہماری تین پریفرنس ہیں نان اسموکنگ کی انٹرنیٹ کنیکشن کی فرم میٹرس کی یہاں پہ جو صاحب ہوٹل میں گیسٹ آ رہے ہیں وہ چاہیں تو ایک سے زیادہ چیزیں چوز کر سکتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ان میں سے کچھ نہیں چاہیے یا پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نان اسموکنگ روم چاہیے اور مجھے انٹرنیٹ کنیکشن بھی چاہیے سو so, یہاں پہ ہم یوزر کو فریڈم دینا چاہتے ہیں ایک سے زیادہ چیزیں سلیکٹ کرنا چاہے تو کر سکے تو یہاں پہ check box is the appropriate thing to do یہاں پہ ہم ریڈیو بٹن یوز نہیں کر سکتے اس سے اگلی رو میں یعنی موڈ آف پیمنٹ رو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا موڈ آف پیمنٹ کیا ہوگا تو ظاہر ہے ایک ہی ہوگا یا کیش ہوگا یا چیک ہوگا یا کریڈٹ کارڈ ہوگا تو دوبارہ ہم ریڈیو بٹنس پہ آ گئے لیکن اگر ہم نے اس میں کریڈٹ کارڈ سلیکٹ کیا تو ہم یہی چاہیں گے نا کہ کون سا کریڈٹ کارڈ کیونکہ کریڈٹ کارڈ تو کئی قسم کے ہوتے ہیں ویزا کارڈ ہوتا ہے ماسٹر کارڈ ہوتا ہے امیرکن ایکسپریس ہوتا ہے ڈائنس کلب ہوتا ہے تو یہ جو ڈراپ ڈاؤن لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ذریعے جو یوزر ہوگا وہ سلیکٹ کرے گا کہ کون سا کارڈ میں یوز کرنا چاہتا ہوں اور آخری رو میں آپ کو دو بٹن نظر آ رہے ہیں ایک ریسٹ فارم کا بٹن ہے اور دوسرا ہے سبمٹ سبمٹ ریزرویشن کا یہ وہی اسٹینڈرڈ اور تو یہاں پہ پہ اگر اس اسکرین آپ دیکھیں تو آپ کو تقریباً تمام وہ ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں جن کا ہم نے پچھلی بار تذکرہ کیا تھا چار ایلیمنٹس آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آ رہے وہ میں آپ کو نیکسٹ اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو پاسورڈ کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے ٹیکسٹ ایریا کا فائل اپلوڈ کا اور ہڈن کا اور ہڈن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نظر نہیں آ رہا because that's how exactly it is hidden field کے ذریعے ہم ایسی انفارمیشن فراہم کرتے ہیں کہ جو ہم یوزر کو نہیں دکھانا چاہتے تو جناب یہ تو ریویو ہوگا ہو گیا ان چیزوں کا جن کا ہم نے پچھلی دفعہ تذکرہ کیا تھا اور پچھلی دفعہ ہم نے جو فارم ان مختلف فیلڈ کی مدد سے بلڈ کیا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ وہی فارم ہے جو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا تو اس میں چار سنگل لائن کے ان پٹ فیلڈ ہیں جس میں آپ انفارمیشن دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سبمٹ کا بٹن دباتے ہیں تو آپ کو وہ مل جاتا ہے جو آپ چاہتے ہیں یعنی آپ کی ای میل چلی جاتی ہے اب ذرا یہ سوچ لیں کہ اس فارم کے ذریعے جب ہم انفارمیشن سبمٹ کرتے ہیں یعنی سبمٹ کا بٹن دبایا جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے ایک نظر آپ اپنی اسکرین پہ ڈالیں تو یہاں پہ آپ کو ایک یوزرز کمپیوٹر نظر آ رہا ہے جس میں ایک براؤزر چل رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک ویب سرور بھی نظر آ رہا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ جب میں فارم فل کر لیتا ہوں اور میں سبمٹ کا بٹن دباتا ہوں تو یہ براؤزر جو ہے فورن ایک میسج بھیجتا ہے سرور سائڈ اسکرپٹ کو جو کہ ریزائڈ کر رہا ہوتا ہے ویب سرور پہ ویب سرور پہ جناب یہ سرور سائڈ اسکرپٹ جو ریزائڈ کر رہا ہوتا ہے یہ اس میسج کو ریسیو کرتا ہے اس کو پروسیس کرتا ہے اور عموماً یہ دو ایکشن لے گا پہلا ایکشن تو یہ کہ واپس براؤزر کے پاس ایک میسج بھیجے گا جس میں ایک کرے گا انفارمیشن مجھے مل گئی تھینک یو ایک چیز اور دوسری چیز جو یہ کرے گا وہ یہ کہ جو میسج تھا یعنی جو ای میل میسج ہم بھیجنا چاہ رہے تھے اسے بھی یہ بھیج دے گا اس ای میل ایڈریس پہ جو آپ نے ٹو والے فیلڈ میں لکھا ہوا تھا اب یہ تو وہ سچویشن تھی کہ ہم نے اس فارم میں جو انفارمیشن ڈالی وہ ساری کی ساری صحیح تھی صحیح ای میل ایڈریسز تھے صحیح میسج تھا اس کے علاوہ سبجیکٹ بھی صحیح تھا اب فرض کریں کہ ہم اس میں کچھ غلط انفارمیشن ڈال گئے یا پھر یہ فرض کریں کہ ہم نے چاروں کے چاروں جو فیلڈز ہیں ان میں کچھ نہیں ڈالا اور ہم نے سبمٹ کا بٹن دبا دیا اب کیا ہوگا اب ہوگا یہ کہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے یہ جائے گی کہاں سرور سائز کے ساتھ وہ اس انفارمیشن کو پروسیس کرے گا وہ میرے پاس کوئی انفارمیشن آئی نہیں میرا خیال تھا کہ سینڈر کا کا ای ای میل میل ایڈریس ایڈریس ہوگا ہوگا ہوگا ریسیور ایک ایک سبجیکٹ میسج میرے پاس کچھ بھی نہیں آیا تو وہ واپس ایک میسج بھیجے گا یوزر کے براؤزر کے پاس کہ جناب یہ چار چیزیں مسنگ ہیں مہربانی کریں اس کو اس میں انٹر کریں اس کے بعد سبمٹ کا بٹن دبائیں ایک چیز تو یہ یعنی ہم فارم سبمٹ کر دیں وتھ سم مسنگ انفارمیشن ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے وہ یہ کہ فرض کریں کہ جہاں پہ آپ نے ای میل ایڈریس لکھنا ہے وہاں پہ آپ کوئی انلیگل ای میل ایڈریس ڈال دیں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایٹ سائن جو ہر ای میل ایڈریس کا حصہ ہوتا ہے وہ ڈال رہے ہوتے ہیں تو غلطی سے ہم شفٹ دبانا بھول جاتے ہیں اور وہاں پہ ٹو آ جاتا ہے تو واٹ ایف کہ ہم انفارمیشن ڈالیں ریکوائرڈ فیلڈ میں ڈالیں اور ایٹ کے بجائے ٹو ڈالیں اب بھی یہی ہوگا کہ یہ پورے پورا فارم جائے گا سرور کے پاس وہ اس کو اینالائز کرے گا وہ جناب یہ جو انلیگل آپ نے ای میل ایڈریس ڈالا ہے اس کو ٹھیک کریں پھر بھیجیں ایک اور چیز جو ہو سکتی ہے بعض ٹائپ کرتے ہوئے غلطی سے ہم بجائے ڈاٹ ڈاٹ کام کے کون ڈال دیتے ہیں یا پھر غلطی سے ہم ڈاٹ کام ڈالنا ہی بھول جاتے ہیں again in both of these cases we are giving some information to the system which which is is not right تو ہوتا یہی ہے کہ وہ ساری کی ساری انفارمیشن جاتی ہے سرور کے پاس وہاں پہ سرور سائز اسکریپس صاحب جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اس میں غلطیاں تلاش کرتے ہیں وہاں پہ آپ کے پاس میسج بھیجتے ہیں آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں دوبارہ بھیجتے ہیں انفارمیشن پھر جا کے آپ کا کام پورا ہوتا ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے اس سارے کے سارے پروسیس میں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ بہت سارا سامان جو ہے وہ براؤزر سے سرور کے پاس جا رہا ہے واپس آ رہا ہے پھر جا رہا ہے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بلا وجہ سرور کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے خاص طور پہ اگر ہزاروں لوگ وقت اس سرور پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ٹو اینڈ فرو ہو رہی ہے کہ میسج جا رہا ہے وہ رہا ہے پھر واپس آ اس سے بلا وجہ سرور پہ لوڈ بڑھ رہا ہے اس سے بلا وجہ نیٹ ورک کی ٹریفک بھی بڑھ رہی ہے تو اس سچویشن کا سولوشن کیا ہے کس طرح ہم یہ سرور پہ جو بوجھ ڈال رہے ہیں اس کو ہم کم کر سکتے ہیں تو جناب اس سچویشن کا سولوشن ہے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ پہلے تو ہم نے بات کی تھی آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ سرور سائڈ اسکرپٹنگ کی اب ہم بات کرتے ہیں کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کی کلائنٹ کو ہم یوزر بھی کہہ سکتے ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ یا پھر user side scripting user side scripting کے ذریعے ہم کرتے یہ ہیں کہ یوزر کے براؤزر پہ جو ویب پیج ڈسپلے ہو رہا ہے اس کو ہم اسمارٹ بنا دیتے ہیں تو اگر یوزر صاحب کوئی انفارمیشن نہیں ڈالتے اور سبمٹ کا بٹن دباتے ہیں تو یہ جو کلائنٹ سائڈ اسکرپٹ ہے نا یہ اسے نوٹس کر لیتا ہے کہ بھائی انفارمیشن تو ہے نہیں تم نے سبمٹ کا بٹن دبا دیا غلط بات ہے ایسے نہیں کرو کوئی انفارمیشن پہلے ڈالو تو یعنی سارے کا سارا کام جو ہے وہ لوکلی ہو رہا ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ غلط انفارمیشن ڈالتے تھے وہ سرور کے پاس جاتی تھی وہاں سے آپ کے پاس واپس آتی تھی اب یہ سارے کا سارا پروسیس لوکلی ہو گیا سب کچھ آپ کے براؤزر میں ہی ہو گیا اور یہ ہوا کیسے ہے یہ ہوا ہے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کی مدد سے تو کلائنٹ سائڈ اسکریپٹنگ کی مدد سے جو ایک چیز ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ ہم یوزر کے اینڈ ہی پہ اپنی انفارمیشن کو صحیح کر سکتے ہیں یعنی اگر کوئی انفارمیشن مسنگ ہے ہم یوزر کو بتا سکتے ہیں کہ دس از مسنگ اگر کوئی انفارمیشن ہم نے غلط انٹر کر دی ہے تو ہم یوزر کو بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ آپ نے غلط انٹر کیا اس کو تو جناب آپ کو جس طرح ہم نے پچھلا بتایا تھا کہ سرور سرور سائڈ اسکرپٹ وہ پروگرام ہوتے ہیں جو سرور پہ یعنی ویب سرور پہ ریزائڈ کرتے ہیں وہ براؤزر سے انفارمیشن ریسیو کرتے ہیں اس کو پروسیس کرتے ہیں اور اپروپریٹ ایکشن لیتے ہیں اسی طرح کلائنٹ سائڈ اسکرپٹ جو ہوتے ہیں یہ سرور پہ نہیں ہوتے یہ اس ویب پیج کا حصہ ہوتے ہیں جس میں وہ فارم موجود ہوتا ہے تو یہ کہاں ہوتے ہیں یہ یوزر کے پاس ہوتے ہیں یہ اس ویب پیج کے اندر امبیڈ ہوتے ہیں جس ویب پیج کو یوزر دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس میں فارم فل کر رہا ہوتا ہے اور یہ کرتے کیا ہے یعنی یہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹس یہ جو نیا کانسیپٹ جس کی ہم آج بات کر رہے ہیں یہ یہ کرتے کیا ہے یہ یوزر کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اس کی ہیلپ کرتے ہیں تاکہ وہ صحیح انفارمیشن فراہم کر سکتے اور اس کے علاوہ اور بھی بعض کاموں میں اس کی ہیلپ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ساری کی ساری انفارمیشن صحیح طور پہ انٹر ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ مدد کرتے ہیں فارم کی تاکہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ سرور سائڈ اسکرپٹ کی طرف جا سکے اور جیسے میں نے شروع میں مینشن کیا تھا کہ ہم جو سیکھیں گے اس کورس میں کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کے بارے میں وہ اسکرپٹنگ ہم کریں گے جاوا اسکرپٹ لیکن that is not the only language use for that purpose اس کے علاوہ اور بھی ہیں اس کی ایک بڑی پاپولر ایگزامپل جو ہے وہ وی بی اسکرپٹ ہے تو ایک دفعہ پھر سمرائز کر لیں کہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ سرور پہ لوڈ کم ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس صرف ایک دفعہ ہی صحیح والا فارم کا ڈیٹا جائے گا عجیب و غریب مسنگ ڈیٹا یا انلیگل ڈیٹا اس کے پاس نہیں جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو کے پھر جا کے ادھر جاتا ہے تو سرور پہ لوڈ کم ہو جاتا ہے نہ صرف یہ کیونکہ صرف ایک ہی میسج جا رہا ہے صحیح والا میسج جا رہا ہے تو نیٹ ورک پہ بھی لوڈ کم ہو جاتا ہے کوئی ٹو اینڈ فرو نہیں ہوتی کہ پہلے جائے گا اس کے بعد وہ دیکھے گا اینالائز کرے گا اسے ٹھیک کرنے کہے گا میسج آئے گا ٹھیک کرنے کا اس کے بعد ٹھیک ہو کے میسج دوبارہ سرور کے پاس جائے گا ایسا نہیں صرف ایک ہی دفعہ تو دو فائدے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کے ہم دو فائدے کم از کم اچیو کرنا چاہتے ہیں ایک تو یہ کہ ہم سرور پہ لوڈ کم کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے یہ کہ ہم نیٹ ورک پہ ٹریفک جو ہے اس کو بھی کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو فائدے ہو گئے لیکن کچھ ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کا پہلی بات تو یہ کہ آل زیادہ تر براؤزر جو ہیں وہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کو سپورٹ کرتے ہیں تمام نہیں کرتے اسپیشلی بعض پرانے براؤزر جو ہیں وہ نہیں کرتے ایک چیز تو یہ یعنی آپ آپ کے جو کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ اپنے ویب پیج کے اندر ڈالتے ہیں وہ ایک ساتھ یوز کرتے ہیں اور ان کا براؤزر اسے سپورٹ ہی نہیں کرتا ایک چیز دوسری بات یہ کہ ہر براؤزر میں یہ فیسلٹی موجود ہے کہ آپ اسکرپٹنگ کو آف کر سکیں تو بعض یوزر ایسے ہیں انہوں نے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ جو ہے وہ آف کی ہوتی ہے اپنے براؤزر میں تو آل دو وہ ویب پیج کے اندر موجود ہیں لیکن they are not being used تو ایسے یوزر جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا تو نقصان کیا ہوا نقصان یہ ہوا کہ آپ کے ویب پیج کی کمپلیکسٹی بڑھ گئی آپ کے سرور کی بھی کمپلیکسٹی بڑھ گئی کیونکہ نا what you have to do is آپ کو دونوں طرح کے یوزر جو سپورٹ کرنے پڑ رہے ہیں ایسے یوزر جن کے ہاں اسکرپٹنگ الاؤڈ ہے جو اسکریپٹنگ کو سپورٹ کرتے ہیں and most of the user like that اور ایسے یوزر بھی minority but still number of user جنہوں جن کے براؤزر ایسے ہیں کہ جو اسکرپٹنگ کو سپورٹ ہی نہیں کرتے یا جنہوں نے اسکرپٹنگ آف کی ہوئی ہے تو آپ کا ٹوٹل سسٹم جو ہے آپ کا سرور آپ کا ویب پیج جو ہے وہ اس طرح ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ دونوں طرح کے یوزرز کو یعنی جو لوگ اسکرپٹنگ یوز کر سکتے ہیں اور جو نہیں کر سکتے دونوں کو سپورٹ کر سکے اس سے آپ کے سسٹم کی کمپلیکسٹی اس کی کاسٹ بڑھ جاتی اب جناب ہم ایسا کریں گے کہ کلائنٹ سائٹ اسکرپٹنگ کی آپ کو ایک بڑی سادی سی ایگزامپل دکھائیں گے اس وقت آپ کو اسکرین پہ وہی فارم نظر آ رہا ہے ای میل بھیجنے کا جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈیولپ کیا تھا اب فرض کریں میں یہ کرتا ہوں کہ میں کسی بھی فیلڈ میں کچھ انٹر نہیں کرتا میں سیدھا جا کے سبمٹ کا بٹن دبانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ جناب یہ بڑا کلیور فارم ہے یہ پتا یہ کرے گا جو ہی میں سبمٹ کے بٹن پہ جاؤں گا دیکھیں کیا ہوگا یہ ہو جو ہی میں سبمٹ کے بٹن پہ جاؤں گا یہ مجھے اسے پش نہیں کرنے دے گا اس سے پہلے ہی یہ ایک چھوٹا سا الرٹ میسج جو ہے وہ ڈسپلے کر دے گا اور یہ کہہ یہ رہا ہے کہ empty from field please correct یعنی فرام والا فیلڈ جو ہے اس میں آپ نے کچھ نہیں ڈالا مہربانی کریں اور اسے ٹھیک کریں تو اب ہوگا یہ کہ میں اوکے دباؤں گا میں فرام کے فیلڈ میں جاؤں گا وہاں پہ ای میل ایڈریس ڈالوں گا تب جا کے مجھے اجازت ملے گی کہ میں سینڈ ای میل پہ آ سکوں اب اگر میں سینڈ ای میل کو دوبارہ پوش کرنے کی کوشش کروں گا ہو سکتا ہے یہ ایک اور میسج فائل کر دے گا جناب ٹو میں کچھ نہیں ہے سبجیکٹ میں کچھ نہیں ہے میسج میں کچھ نہیں سو میں نے اس فارم کو جو ہم نے پچھلا بنایا تھا تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیا ماڈیفکیشن یہ ہے کہ جب بھی میں سینڈ ای میل والے بٹن پہ آتا ہوں میں نے ابھی کلک نہیں کیا جو ہی میں اس پہ آتا ہوں وہ فوراً اس ایونٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے میرا اسکرپٹ جو ہے اور فوراً مجھے بتاتا ہے کہ something is wrong something is missing please fix it so now our form is smarter پہلے کی نسبت ہمارا فارم زیادہ اسمارٹ ہو گیا اب ذرا دیکھ لیں کہ پہلے جو ہمارا سبمٹ ای میل یا سینڈ ای میل کا بٹن تھا اس کے پیچھے جو کوڈ تھا وہ اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے سو دیٹ از دا کیس جب ہمارا سبمٹ بٹن جو ہے وہ اتنا اسمارٹ نہیں تھا ٹھیک ہے اس میں تین ہی آپ کو ایلیمنٹس نظر آ رہے ہیں تین ایٹریبیوٹس نظر آ رہے ہیں اب ذرا دیکھیں کہ جب میں نے اسے ماڈیفائی کیا تو اسی سینڈ ای میل بٹن کا کوڈ کیسا بن گیا جیسا کہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے اب تھوڑا سا کوڈ کمپلیکس ہو گیا ہے پہلے جو تین ایٹریبیوٹس تھے اس کے علاوہ ایک اور ایٹریبیوٹس ایٹریبیوٹ نما چیز اس میں ایڈ ہو گئی ہیں اور اس میں تین لائنیں ایکسٹرا کوڈ کی آ گئی ہیں اب ذرا ان تین لائنوں پہ غور کر کے دیکھ لیں اس میں پہلی چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ لکھا ہوا ہے آن ماؤس اوور یہ جو ہے نا یہ جو ٹرم ہے تو ہم کیا یہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایونٹ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جناب آن ماؤس اوور یعنی یہ جو ان پٹ والا ٹیگ ہے اس کی مدد سے جو سبمٹ کا بٹن ڈیفائن ہوا ہے جس کے ذریعے ہم ای میل سینڈ کرتے ہیں آن ماؤس اوور یعنی جب بھی اس کے اوپر ماؤس آئے تو آپ نے پتا کیا کرنا ہے آپ نے یہ چیز کرنی ہے جو اس کی اگلی لائن میں لکھا ہے اگلی لائن میں دیکھیں اگلی لائن شروع ہوتی ہے اف سے ایک بڑی لمبی چیز لکھی ہے لیس دین ون اگر یہ چیز ٹرو ہے جو اف کے آگے لکھی ہوئی ہے then do the following window dot alert empty from field please correct تو آن ماؤس آپ نے ایک چیز چیک کرنی ہے اگر وہ ٹرو ہو تو آپ نے یہ ونڈو الرٹ جو ہے یہ لانچ کر دینا اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اف اسٹیٹمنٹ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے document dot send email dot sender dot value dot len document dot send email یہ سینڈ ای میل کیا ہے آپ کا یاد ہوگا یہ وہ نام تھا جو ہم نے اس فارم کو دیا تھا تو ہمارے فارم کا نام تھا سینڈ ای میل اور اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ جو فارم والا فیلڈ تھا اس کا ہم نے نام پتہ کیا رکھا اس کا ہم نے نام رکھا تھا سینڈر تو یہ کیا یہ رہا ہے کہ اس ڈاکومنٹ میں جو سینڈ ای میل والا فارم ہے اس میں جو سینڈر والا فیلڈ ہے اس کی جو ویلو ہے اس کی جو لینتھ ہے if that is less than one اگر ایک اسٹرنگ ہے اس کی ویلو لیس دین ون ہے اس کا کیا مطلب ہے ایک اسٹرنگ ہے اس کی لینتھ کی ویلو لیس دین ون ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس میں کچھ نہیں ہے تو یہ اف اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو سینڈر والا فیلڈ ہے نا اگر اس میں کچھ نہیں ہے تو بتاؤ مجھے تو فرض کریں کہ اس میں کچھ نہیں ہے اگر کچھ نہیں ہے تو اس سے اگلی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی اگر اس میں کچھ ہوتا تو یہ اف اسٹیٹمنٹ فالس ہوتی اس کی نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہونی تھی لیکن کیونکہ کچھ نہیں ہے اس لیے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ ٹرو ہے یہ اسٹیٹمنٹ تو اس سے نیکسٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گی اور وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے ونڈو ڈاٹ الرٹ یعنی please launch an alert window اور اس ونڈو میں لکھنا کیا ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے ایم پی فرام فیلڈ یعنی فروم والا فیلڈ جو ہے وہ ایم ہے مہربانی کرے اسے ٹھیک کریں تو جناب یہ جو میں نے آن ماؤس اوور والا ایونٹ لکھا اور اس اس کے کے آگے جو پروسیس لکھا اس کی مدد سے ہوتا یہ ہے کہ جو ہی میں سینڈ ای میل والے بٹن پہ جاتا ہوں مجھے اجازت نہیں ملتی کہ میں اس کو دبا سکوں یہ فوراً ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ جناب یہ ماؤس میرے اوپر آیا ہے مجھے کلک کرنے لگا ہے تو یہ فورن چیکنگ کر لیتا ہے یہ فرام والا جو فیلڈ ہے اس کی چیکنگ کر لیتا ہے اور اگر اس میں کچھ نہیں ہے تو مجھے بتا دے تو اب ہوا کیا ہوا یہ کہ اس اسکرپٹ کی مدد سے اگر فرام والا فیلڈ خالی ہے سینڈ ای میل کا بٹن نہیں دبایا جا سکتا ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا یہ ایک طریقہ تھا یہ ایک طریقہ تھا جاوا اسکرپٹ کو ایک فارم کے اندر ڈالنے کا یا پھر more generally way one way of into Java html file اس کے علاوہ اور بھی کئی طریقے ہیں آج ہم ایک طریقہ مزید دیکھیں گے ایک تو ہم نے دیکھ لیا یعنی کہ ٹیگ کے اندر ڈالتے ہیں لیکن ہم ایک طریقہ جاوا اسکرپٹ کو ایک ایسٹی پیج میں ڈالنے کا مزید دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے میں ایک اور چیز کرنا چاہوں گا میں ذرا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ جاوا اسکرپٹ کی اہمیت کیا ہے why are we interested in JavaScript why are we interested in including JavaScript in web pages تو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں جناب ایچ ٹی ایم ایل کے پیجز تو ہم نے بنا لیے کئی بنا لیے میں نے بھی بنائے آپ نے بھی بنائے بڑے انٹرسٹنگ ہیں بڑے اچھے ہیں لیکن ایشو یہی ہے کہ وہ اسٹیٹک ہے ان میں انٹریکٹیوٹی نہیں ہے they are just one way وہ صرف آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں تھوڑی سی روڈامنٹری سی انٹریکٹیوٹی ہے جو فارمز کے ذریعے ہے یا پھر ہائپر لنکس کے ذریعے بھی تھوڑی سی شاید انٹریکٹیوٹی ہو لیکن mainly they are static pages تو جاوا اسکرپٹ کیا کرتی ہے یعنی why are we interest in JavaScript we are interested in JavaScript because it brings interactivity to web pages it makes our web content JavaScript ہے کیا یہ ایک پروگرام لینگویج ہے یہ ایک ایسی پروگرام لینگویج ہے جو ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے یہ اس کا خاص مقصد یہ ہے it is a program language design to work with web خاص طور پہ ویب براؤزر کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اس کو اس انداز سے ڈیولپ کیا گیا تھا جاوا اسکرپٹ کو تاکہ اگر آپ نے چھوٹے چھوٹے پروگرامز اگر ویب کے لیے لکھنے ہیں جو آپ کے ویب پیجز میں رن کر سکیں تو ان کے لیے اس کو خاص طور پہ ڈیزائن کیا گیا تھا وہ چھوٹے چھوٹے پروگرام جو ہے اسکرپٹس کہا جاتا ہے اسکرپٹس کیا ہوتے ہیں اسکرپٹس وہ انٹریکٹو کوڈ ہوتا ہے جو اکثر ویب پیجز میں آج کل پایا جاتا ہے جاوا اسکرپٹ کے بارے میں یہ ہے کہ it's an interpreted language interpreted languages کون سی ہوتی ہیں اس کا شاید ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا لیکن جلد اس کا ہم مزید تذکرہ کریں گے تو اٹس ناٹ اے ایگزیکل لینگویج انٹرپریٹ لینگویج دوسری چیز یہ کہ جاوا اسکرپٹ میں ایونٹ ڈریون پروگرامنگ خاص طور پہ ڈیزائن کی گئی ہے یعنی اٹس بلٹ ان کے ذریعے ایونٹ ڈریون پروگرام کرنا خاصا آسان ہے ایونٹ ڈریون پروگرام سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایونٹ ہوتا ہے تو کچھ ہو جائے فار ایگزامپل میں اپنے ماؤس کو موو کرتا ہوں تو کمپیوٹر اسے ڈیٹیکٹ کرے براؤزر سے ڈیٹیکٹ کرے اور کچھ کر دے اگر میں ماؤس کو یہاں سے وہاں لے کے جاتا ہوں میں لیفٹ سے رائٹ لے کے جاتا ہوں the computer should should detect and act accordingly یعنی ماؤس کو میں موو کرتا ہوں اس that is an event mouse کا میں کوئی بٹن کلک کرتا ہوں یا ڈبل کلک کرتا ہوں that's an event so the browser detects it detects اور آخری چیز جو جاوا اسکرپٹ کے بارے میں وہ یہ کہ it's an object based language object based language that's a new concept جو آپ نے شاید آج سے پہلے نہ سنا ہو script is an object based language اس کا مطلب یہ ہے کہ it treats everything as an object window جو ہے وہ بھی اسکرپٹ کے لیے ایک آبجیکٹ کی حیثیت رکھتا ہے کوئی بٹن ہے وہ بھی اسکرپٹ کے لیے ایک آبجیکٹ کی حیثیت رکھتا ہے آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں ہر آبجیکٹ کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں مثلاً ونڈو کی کیا پراپرٹیز ہوں گی ونڈو کی پراپرٹی ہوگی اس کا سائز اس کی لوکیشن اس کا status so JavaScript deals with objects with the help of their properties اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جاوا اسکرپٹ میں ایک اور چیز ہوتی ہے کے ذریعے یہ مختلف آبجیکٹس کی پراپرٹیز کو چینج کر سکتی ہے مثلا اگر میں کسی ونڈو کے بارے میں یہ کہوں resize one hundred two hundred one hundred مطلب ہے کہ ونڈو جو خاص ہے اس میتھڈ ریسائز کے ذریعے میں اس کی ایک پراپرٹی چینج کر رہا ہوں میں اس کا سائز چینج کر رہا ہوں یعنی جس ونڈو کا میں تذکرہ کر رہا ہوں مہربانی کر کے اسے ہنڈریڈ بائی ٹو ہنڈریڈ بنا دیں سو آبجیکٹ بیسڈ لینگویجز میں کیا ہوتا ہے اس میں آبجیکٹس ہوتے ہیں آبجیکٹس کی پراپرٹیز ہوتی ہیں اور آبجیکٹس کی پراپرٹیز جو ہیں وہ میتھڈس کے ذریعے چینج کی جاتی ہیں so JavaScript understand this way of dealing with things یعنی JavaScript understand objects JavaScript understand properties and JavaScript knows how to change those properties with the help of methods اچھا جناب یہ تو تھوڑی سی جاوا اسکرپٹ کی تعریف ہو گئی اب ذرا ہم واپس اپنی ایگزامپل کی طرف جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس ایگزامپل میں ہم نے کیا یہ تھا کہ ہم نے جو سینڈ ای میل کا بٹن تھا اس کو اسمارٹ بنا دیا تھا اور یہی ہوتا ہے کہ اگر میں فرام والے فیلڈ کو فل کیے بغیر سینڈ ای میل کے بٹن پہ جاؤں تو ایک الرٹ آ جاتا ہے کہ بھائی جان اسے فل کریں اس کے بعد بات ہو تو یہ کام کرنے کا ایک طریقہ تو ہم نے دیکھ لیا تھا یعنی ہم تھوڑا سا ایکسٹرا کوڈ جو ہے اس ٹیگ کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے اور وہ یہ کہ بجائے جس طرح آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے بجائے اس کے کہ یہ ٹیگ کے اندر یہ ہم اتنی لائنیں کوڈ کی ڈال دیں ہم ذرا ایک سادہ سا کام کریں وہ یہ کہ on mouse over is equal to لمبی سی چیز لکھنے کے بجائے ہم صرف لکھ دیں on mouse over is equal to check form تو ٹیگ ہم نے اب ذرا سمپلیفائی کرتی ہے اس سمپلسٹی کی ایک کاسٹ ہے وہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے میں آپ کو دکھا دوں کمپیئر کرا دوں دونوں سچویشن کو پہلی سچویشن جس میں آن ماؤس اوور کے بعد دو لائنیں ہیں اور دوسری سچویشن جس میں آن ماؤس اوور کے بعد صرف ایک ٹرم ہے اب یہ چیک فارم جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا جو میں نے آن ماؤس اوور کے سامنے رکھی تھی یہ کیا چیز ہے دیکھیں جہاں تک آن ماؤس اوور کا تعلق ہے وہ تو ایک پری ڈیفائنڈ کی ورڈ ہے جو جس کا جاوا کو پتا ہے جاوا اسکرپٹ کے اندر یہ آن ماؤس اوور کا ایونٹ جو ہے اٹس بلٹ ان یہ چیک فارم جو ہے نا ایک نئی چیز ہے جو میں نے بنائی ہے تو کیونکہ میں نے اسے بنایا ہے جاوا اسکرپٹ کو اس کا پتا نہیں ہے تو مجھے اسے ڈیفائن کرنا پڑے گا تو اس کو میں ڈیفائن کہاں کروں گا اس کو میں ڈیفائن یا تو H T M L page کے باڈی پورشن میں کر سکتا ہوں یا پھر ہیڈ میں in this particular case I choose to define it in the head portion تو جناب اس اسکرین پہ آپ کو کوڈ نظر آ رہا ہے وہ کوڈ وہ جاوا اسکرپٹ کوڈ جو میں نے اپنے ویب پیج کے ہیڈ پورشن میں ڈالا ہے اس کے بارے میں کی چیز جو آپ نوٹ کریں وہ یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جاوا اسکرپٹ کوڈ جو ہے یہ دو ٹیگز کے بیچ میں ہے the script tag and the slash script tag تو یہ اسکرپٹ اور سلیش اسکرپٹ یہ ایچ ٹی ایم ایل کا حصہ ہے لیکن ان کے بیچ میں جو ہے وہ ایچ ٹی ایم ایل نہیں ہے ان کے بیچ میں جو ہے وہ ہے جاوا اسکرپٹ اور اس میں جو آپ کو زیادہ تر کوڈ نظر آ رہا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ ایک نئی لائن آ گئی ہے فنکشن چیک فارم یعنی اس لائن کے ذریعے ہم بتا رہے ہیں کہ جناب یہ فنکشن چیک فارم جو ہے اس کی ڈیفینیشن شروع ہو رہی ہے اور اگلی دو لائنوں میں ہم اس کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں تو اب سوال جو پوچھنے والا وہ یہ ہے کہ جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے کوڈ دیکھا تھا اور یہ جو ہم نے نیا طریقہ سوچا ہے کہ ٹیگ کے اندر ہم تھوڑا سا کوڈ ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ ہیڈ پورشن کے اندر ہم مزید کوڈ ڈال کوڈ ڈال دیتے ہیں ان میں فرق کیا ہے وچ ون از بیٹر دیکھے نا ان دو ٹیکنیکس میں پہلی ٹیکنیک یہ ہے کہ جو سینڈ ای میل بٹن تھا اس کے اندر سارے کا سارا جاوا اسکرپٹ کا کوڈ پڑا ہوا تھا دوسری ٹیکنیک یہ ہے کہ جو سینڈ ای میل کا بٹن تھا اس کے اندر تھوڑا سا کوڈ ہے یعنی on mouse over is equal to check form اور باقی سارے کا سارا کوڈ جو ہے وہ ہیڈ پورشن میں ان دونوں میں سے پرفارمنس کے لحاظ سے جہاں تعلق ہے کوئی فرق نہیں ہے دونوں ایگزیکٹلی exactly ایک ہی جیسا کام والے کرتے ہیں یعنی سینڈ ای میل کے بٹن کو دونوں کے دونوں اسمارٹ بنا دیتے ہیں اکولی اسمارٹ بنا دیتے ہیں ان میں سے بہتر کون سا طریقہ تو جناب یہ جو ہے نا put all the code in the tag technique اس میں مجھے ایک فائدہ جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ اس میں ذرا کم ٹائپنگ کرنی پڑی مجھے ذرا کم کوڈ یوز ہو رہا ہے لیکن اس کا یہ فائدہ تو ہے ایک نقصان بھی ہے وہ یہ کہ اگر مجھے جس طرح میں نے وہاں پہ جتنا کوڈ لکھا ہے اس سے زیادہ کوڈ لکھنا پڑتا یعنی میں نے اگر اپنے بٹن کو مزید زیادہ اسمارٹ بنانا ہوتا اس کے لیے مجھے مزید جاوا اسکرپٹ کوڈ وہاں پہ ڈالنا پڑتا دیٹ از ناٹ پاسبل ایک جو ٹیگ ہے ایک ایسٹیمل ٹیگ ہے اس میں بس تھوڑا سا ہی جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ڈالا جا سکتا ہے اگر آپ نے زیادہ ڈالنا ہے اٹ ڈزنٹ ورک اس کے لیے پھر وہی ٹیکنیک بچ جاتی ہے جو کہ ہماری دوسری ٹیکنیک ہے کہ تھوڑا سا کوڈ وہاں ٹیگ میں ڈالیں باقی اس کوڈ کو صحیح طرح ڈیفائن آپ ہیڈ پورشن کے اندر جا کے کریں تو وہ جو دوسرا طریقہ ہے it is more general purpose جو دوسرا طریقہ ہے اس کے لیے زیادہ کمپلیکیٹڈ زیادہ زیادہ بڑے جاوا اسکرپٹ جو ہیں وہ ایچ ایم ایل پیج کے اندر امبیڈ کیے جا سکتے ہیں تو اگر آپ نے تھوڑا سا کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا ہو اس کے لیے ٹیگ کے اندر سب چیز ڈالنا وہ ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ذرا زیادہ ایڈوانس آپ نے کام کرنا ہو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے دوسرے طریقے کے یعنی جو ٹیگ ہے اس کے اندر تھوڑا سا لکھ دیں کچھ اور اس کے بعد جو آپ نے تھوڑا سا لکھا ہے اس کو ڈیفائن آپ ہیڈ پورشن کے اندر جا کے کر لیں اب ایک دفعہ پھر ہم اسی کوڈ کو دیکھتے ہیں تو جیسے میں نے بتایا کہ یہ کوڈ جو ہے دو حصوں میں ہم نے ویب پیج کے اندر ڈالا ہے ایک تو بڑا حصہ جو کہ جاتا ہے کہاں ہیڈ پورشن کے اندر بٹوین دا اسکرپٹ اور دوسرا وہ حصہ جو کہ جاتا ہے بٹن کے اندر یعنی on mouse over is equal to check form اب جناب ایسا ہے کہ یہاں پہ اس پرٹیکولر کیس میں ہم نے اپنے فارم کو اسمارٹ بنایا تھا اور ہم نے اس میں اسمارٹنیس یہ ڈالی تھی کہ وہ چیک کرتا تھا بھیجنے سے پہلے چیک کرتا تھا کہ فرام فیلڈ جو ہے اس میں کچھ ہے تو یہ تو ایک مائنر سی چیکنگ کر لی اس نے اب فرض کریں ہم چاہیں کہ نہ صرف وہ فرام فیلڈ کو چیک کرے وہ ٹو فیلڈ کو بھی چیک کرے کہ ٹو فیلڈ کے اندر اگر کچھ ہو تبھی جا کے فارم کا ڈیٹا سبمٹ ہو ورنہ نہ ہو کیونکہ دیکھیں نا ٹو فیلڈ کے اندر وہ ای میل ایڈریس پڑا ہونا چاہیے جہاں پہ ای میل نے جانا ہے اور اگر وہ ہم نہیں ڈالیں گے تو فارم سبمٹ کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا تو جناب یہ ہم کیسے کریں ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ فرام فیلڈ کو کس طرح چیک کرنا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے اس بات کو چیک کرنے کے لیے ہم نے جاوا اسکرپٹ کا کوڈ لکھ لیا اب اب ہم ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ٹو فیلڈ کے ساتھ بھی وہی چیز کریں بلکہ نہ صرف یہ کہ فرام اور ٹو کے کے ساتھ سب یعنی چاروں فیلڈ کے ساتھ یہ کریں یعنی ہم فرام فیلڈ کو بھی چیک کریں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے before the form get submitted اس طرح ٹو فیلڈ میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے اس طرح سبجیکٹ فیلڈ میں بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے اور میسج فیلڈ جو ہے یعنی چاروں فیلڈ جو ہیں اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہو تبھی جا کے فارم سبمٹ ہو ورنہ نہ ہو تھوڑی سی اور اسمارٹنیس جو ہم ڈالنا چاہتے تھے وہ یہ تھی کہ جو آپ کے فرام اور ٹو کے فیلڈز ہیں یعنی جہاں پہ سینڈر کا اور ریسیور کا ای میل ایڈریس ڈالا جاتا ہے اس کو چیک کیا جائے جو اس کے اندر انٹر کیا گیا کہ کیا واقعی وہ ایک proper legal email address ہے یہ نہ ہو کہ ہم فارم سبمٹ کریں پھر وہاں سے میسج آئے سرور کی طرف سے کہ جناب یہ تو لیگل ای میل ایڈریس نہیں تھا اسے میں برداشت نہیں کر سکتا اس کے ذریعے میں آپ کے فارم کو پروسیس نہیں کر سکتا مہربانی کر کے اسے کریکٹ کریں تو دو طرح کی چیزیں ہم چیک کرنا چاہتے ہیں ایک تو یہ کہ ہر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اور دوسرے یہ کہ جو کچھ ہو وہ لیگل ہو وہ صحیح ہو یہ ہم کیسے کریں گے ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ کسی ایک فیلڈ میں اس بات کو کیسے چیک کیا جائے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ہو بفور گیٹ سبمٹڈ اور جو اسٹریٹجی ہم نے فرام فیلڈ کے لیے یوز کی ظاہر ہے کہ اس کو ہم ٹو میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ہم سبجیکٹ میں بھی کر سکتے ہیں اس کو ہم میسج بھی کر سکتے ہیں لیکن نئی چیز جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہم یہ کیسے چیک کریں کہ جو ای میل ایڈریس لکھا گیا ہے وہ لیگل ہے یا نہیں اس میں غلطی سے ایٹ کی جگہ ٹو تو نہیں لکھا گیا اس میں غلطی سے ڈاٹ کام کی بجائے ڈاٹ کام تو نہیں لکھا گیا اس میں غلطی سے ڈاٹ کام یا ڈاٹ آگ یا ڈاٹ پی کے ان میں سے کسی ایک کا تذکرہ بھی نہیں اس چیز کو ہم کیسے چیک کر سکتے اس کے بارے میں میں چاہوں گا آپ ذرا سوچیں تو جناب آج ہم نے کیا کیا آج ہم نے کہنے کو تو ایک بڑا چھوٹا سا کام کیا لیکن یہ چھوٹا سا کام جو ہے ہمیں مزید بڑی انٹرسٹنگ اچیومنٹ کی طرف لے کے جائے گا چھوٹا سا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے فارم کو جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بنانا شروع کیا تھا اس کو مزید اسمارٹ بنایا اس میں تھوڑی سی اور انٹیلیجنس ایڈ کی ہم نے انٹیلیجنس یہ ایڈ کی کہ اس کا سبمٹ فارم جو سبمٹ والا بٹن ہے اس پہ جو ہی ماؤس جاتا ہے تو ہی اس کے اندر جو جاوا شپ کا تھوڑا سا کوڈ ہے وہ چیک کرتا ہے کہ فارم فیلڈ کے اندر کچھ ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو بتا دیتا تو آج ہمیں جاوا شپ کا پہلا ٹیسٹ ملا آج ہم نے پہلی دفعہ ایک ایچ ڈی پیج میں جاوا اسکرپٹ کو یوز کیا جاوا اسکرپٹ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا یہ وہ لینگویج ہے جس کو اب ہم ہر دفعہ ویب ڈیولپمنٹ کے لیکچر کے دوران یوز کریں گے اس کے بارے میں ہم نے یہ بتایا کہ it's a very interesting interpreted language and it's an object based language اور نہ صرف یہ it is really designed for handling events تو ایونٹ ہینڈلنگ کے لیے یہ بڑی انٹرسٹنگ لینگویج ہے اور یہ کہ ہم نے جو آج بڑا سمپل سا کام کیا یعنی ہم نے ایک بٹن کو تھوڑا سا اسمارٹ بنایا تاکہ وہ ایک خاص فارم میں تھوڑی سی چیکنگ کر سکے یہ وہ چیز ہے جس کو ہم ایکسٹینڈ کر کے مزید انٹرسٹنگ اور مزید کمپلیکس کام کر سکتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم بڑی اسمارٹ بڑی professional interactive web based applications بنا سکتے ہیں تو اس کورس میں آپ دیکھیں گے کہ جو جو ہم مزید لیکچرس میں ڈسکشنس کریں گے آپ کی capability for adding more and more smartness to web pages will increase with time آج تو ہم نے صرف ایک بٹن کو اسمارٹ بنایا ایک فیلڈ کو چیک کیا تو انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد you will see you will be do lot you will be able to do a lot more than that تو یہ تو ہو گئی آج کی بات اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ لیکچر کی یعنی نیکسٹ ویب ڈیولپمنٹ لیکچر کی جو کہ ہمارا چھٹا ویب ڈیولپمنٹ کا لیکچر ہوگا آج تو ہم نے جاوا اسکرپٹ کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کی بڑی معمولی سی باتیں کی نیکسٹ ٹائم جو ہے فارملی ہم جاوا اسکرپٹ کی اسٹڈی شروع کریں گے نیکسٹ ٹائم جو ہے ہمارا فوکس ہوگا کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے یہ آبجیکٹس کو کس طرح دیکھتی ہے ان کی پراپرٹیز کو کس طرح دیکھتی ہے ان پراپرٹیز کو میتھڈس کے ذریعے کس طرح چینج کرتی ہے ہم یعنی آبجیکٹس کانسیپٹ کو اگلی دفعہ اپریشیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور specially from the JavaScript point of view اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ آبجیکٹ کچھ نہیں ہے it's a bunch of properties ہر آبجیکٹ جو ہے اس کی بعض پراپرٹیز ہوتی ہیں اس طرح آج ہم نے ونڈو کا تذکرہ کیا کہ ونڈو جو ہوتی ہے اس کی کیا ایک پوزیشن ہوتی ہے اس کا ایک سائز ہوتا ہے اس کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے اور اس میں اور بھی کئی بڑی انٹرسٹنگ پراپرٹیز ہوتی ہیں تو نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کامنلی ہم آبجیکٹس یوز کرتے ہیں ان کی کیا کیا پراپرٹیز ہیں نہ صرف یہ بلکہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان آبجیکٹس کو کس طرح ماڈیفائی کیا جاتا ہے ان آبجیکٹس کو میتھڈس کے ذریعے کس طرح ماڈیفائی کیا جاتا ہے ان آبجیکٹس کی پراپرٹیز کو میتھڈس کے ذریعے کس طرح چینج کیا جاتا ہے تو یہ ہوگا ہمارے چھٹے لیکچر میں جانے سے پہلے میں بس آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تک آپ کا کورس کیسا جا رہا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ فیڈ بیک ملتا رہتا ہے لیکن we would like much more than that خاص طور پہ ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کورس کو ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں کس طرح کی انفارمیشن ایسی ہے جو آپ کو نہیں مل رہی جو آپ کے خیال میں اسینشیل ہے ہم نے اپنی طرف سے تو بہت کوشش کی لیکن اگر آپ ہماری ہیلپ کر سکیں اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا آپ مجھے ای میل بھیج سکتے ہیں آپ C S one O one کے جو میسج بورڈ ہے اس پہ جا کے انفارمیشن انٹر کر سکتے ہیں ہمیں بتائیے because that's what we want to do we want to make this course the best possible course for you تو مہربانی کریں اس سلسلے میں ہماری مدد ضرور کریں اور ایک اور چیز کہ مجھے لگتا ہے آپ کے سوالوں سے جو ہمیں بھیج رہے ہیں کہ یہ ٹیکسٹ بکس میں جو ہم نے آپ کو ریڈنگ اسائنمنٹس دی ہیں ان کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا جا رہا تو میرے خیال میں آپ کو اس لیکچر کو ہر لیکچر کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اگر آپ وہ ریڈنگ اسائنمنٹ جو آپ کو بتائی گئی ہیں وہ لیکچر سے پڑھ کے آیا کریں تاکہ آپ کو تھوڑی سی کانسیپٹ جو ڈسکس ہونے ہیں اس دن ان سے فیملیئرٹی آ جائے اور وہ بھی ریڈنگ اسائنمنٹ جو ہے آئی ڈونٹ وانٹ کہ آپ انہیں پڑھیں اور ہر چیز جو ان کے اندر لکھی اسے انڈرسٹینڈ کریں all I want is that you go through it تاکہ بعض ٹرمس ان کا آپ کو فوراً پتا لگ جائے یا پھر آپ کو کم از کم ایسی ٹرمس کا پتہ لگ جائے کہ جو آپ کو سمجھ نہیں آئی تاکہ اگر لیکچر کے دوران ان کو مینشن کیا جائے تو آپ اٹینٹو ہوں آپ ریسیپٹیو ہوں تو مہربانی کریں جوں جوں آپ کے کسی خاص ریڈنگ اسائنمنٹ کا وقت آتا ہے مہربانی کریں اسے پڑھیں ضرور مہربانی کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں لیکن بہت زیادہ کوشش نہ کریں تو جناب انٹل نیکسٹ ٹائم اللہ حافظ